ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک المول کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان ان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے جنات اور انسان ان کی تحلیم کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں اپنے دفتے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آگے پھیلایا کریں اسی کی تقبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں اسی کی تصویر کے گیت گایا کریں اور اسی کی تعلیم کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں چنانچہ ارشاد ہوا وما خلط الجن الجمن اللہ لیا بلون کہ میں نے جنات اور انسان ان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے حمد و ثنا کے بعد عرف ان جنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس حدی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ علیہ و صحابی و بارکہ وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ سلاد و تسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مقبوض فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام خدا علیہ سلاد و تسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی اصوصیات کو وسیعت فرما دیا تھا اور گناہ دو قسم کی صفات کو آپ کی ذات قسم و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام ایسی نہیں آئی کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کا کوئی لمحہ اور خوشیوں کی کوئی گھڑی ایسی نہیں آئی یا بارش کے رب نے اپنی تعریف نصرت کو امام الخدار علیہ سلاد و تسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ عرش رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو آقا علیہ سلاد اور تسلیم کے قلب اثر پہ نازل فرمایا اور اسی کتاب حمید کے ایک اہم مضمون کے حوالے سے میں اپنی کچھ گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو گزارشات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کا تعلق اس چیز سے ہے کہ عرش کے رب نے مومنوں کے اوپر ایک احسان کیا ان کی رہنمائی کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کو سراط مستقیم سے کامتن کرنے کے لیے عرش کے رب نے متصر و مدمل کو ان کے درمیان محفوظ فرمایا اور آقا علیہ سلاد سراعت و سلام لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان کو سیدھے رستے پہ گامزن کرنے کے لیے مختلف طرح کے کردار ادا کرتے رہے مختلف قسم کے کرداروں پہ اس گزشتہ اس بات جمعہ میں میں اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا رہا آج جو گزارش آپ حضرات کے سامنے اپنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مالک کائنات یہ رشاد فرماتے ہیں ان کا لا قرو کی کائنات کے لوگوں سن لو کائنات میں بہت احلاق والے آئے کائنات میں بہت آداب رکھنے والے آئے کائنات میں بہت ایتھکس کے لمبردار آئے احلاقیات کا پرچار کرنے والے آئے اہلاقیات کی مثالیں پیش کرنے والے آئے لیکن ساری کائنات جمع ہو جائے مدثر و مزمل کے حلق عظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور آقا علیہ السلام وسلام نے خود اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا انما بوئسو لیو تمبیما مکاری مل اخلاق کائنات کے لوگوں سن لو مالک کائنات نے مجھ کو احلان حسنا کی تکمیل کے لیے احلات کی بلندیوں کے اوپر فائز ہونے کے لیے بھیجا ہے اور اگر آپ آقا علیہ سلاد وسلام ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو انسانی کردار میں انسانی شخصیت میں جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ مالک کائنات نے آقا علیہ سلاد وسلام کی ذات کے اندر جمع کر دی تھی آقا علیہ سلاد والسلام بیک کائنات کے صحیح ترین انسان بھی تھے آپ مجسمہ شرم و حیا بھی تھے آپ صاحب عدل و احسان بھی تھے آپ پیکر شجاعت بھی تھے آپ لوگوں کے حق ادا کرنے والے بھی تھے ضرورت اس عمر کی ہے کہ آقا علیہ سلاد وسلام ان کی زندگی اور ان کے احلات کے ہر پہلو کو سمجھا جائے تو اس سمن میں جو پہلو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ پہلو یہ ہے کہ آقا علیہ صلاح آپ نے صحاوت کی ایسی مثالوں کو قائم کیا آپ نے فرادنی کی ایسی مثالوں کو قائم کیا کہ کائنات کے اندر آپ سے بڑا فرادل کوئی نہیں گزرا مالک کائنات نے آقا تو بڑی دور کی بات ہے آقا کے اصحاب کے بارے میں یہ بات کہی تھی وہ یو رونا اللہ ان خوش ہم کانا بھیم حساثہ کائنات کے لوگوں سن لو مدثر و مدمل کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا عالم یہ ہے یو رونا اللہ ان خوش ہم کانا بھیم حساسا یہ اپنے نفس کے اوپر اشار کرتے ہیں لوگوں کے اوپر ایسے عالم میں صدقہ کرتے ہیں لوگوں کو ایسے عالم میں دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا لیکن یہ نصاب کا عالم یہ ہے کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے خود بھوکے رہیں لیکن لوگوں کے پیٹوں کو بھر دیا جائے ام المومنین صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہ ہیں کئی مرتبہ مال غنیمت آتا اتنا مال آتا اتنا مال آتا ذہن مسجد مدینہ کے اندر مال و اسباب کے کھیت لگ جاتے ہم کئی دن سے فاقہ کر رہے ہوتے ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا آج مال و متا آیا ہے آج مدینہ کے گھر گھر میں چراغ جلیں گے آج مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا جب سب گھر سب لوگوں کے گھر میں کھانا پکے گا تو کائنات کے امام کے گھر کے اندر بھی کھانا پکے گا لیکن ام المومن ہیں آقا علیہ صلاحت وسلام و اسباب کو لٹاتے جاتے جب دن ڈھل جاتا شام پڑ جاتی اپنی چادر کو چھاڑتے ہوئے گھر کے اندر آتے امہات المومنین دیکھتی آقا کے ہاتھوں کے اندر کوئی چیز موجود نہیں کہتی آقا آج تو مدینہ کے گھر گھر میں کھانے پک رہے آج بھی ہمارے گھر کے اندر بھوک رہے گی تو آقا جواب میں کیسے ضرورت مند آیا نیت تو یہ تھی کہ اپنے گھر کا بھی چولہا جل جائے لیکن اس شخص کی ضرورت کو دیکھ کر محمد علیہ سلاد و سلام سے برداشت نہیں ہو سکا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بچا دے محتاج کو واپس پلٹا دے اور آقا علیہ سلاد و سلام ایسے صدقے کی تبلیغ کرتے رہے ایسے صدقے کی دعوت دیتے رہے جس کے اندر احسان کا شائبہ بھی نہ ہو جس میں جتلانے کا گمان بھی نہ ہو جو فقط رضائے الہی کے لیے ہو ارشاد ہوا قول معروف و مغفرت خیر من صدیم یقبا آدم واللہ غنی حلیم اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں وہ صدقہ جس کے پیچھے جتلایا جائے جس کے پیچھے احسان چڑھایا جائے اس صدقے سے بہتر یہ ہے تم لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر لیا کرو لوگوں کے لیے دعائیں مغرب کر لیا کرو آقا علیہ صلاح وسلام کلام حمید کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو یہ بات سمجھاتے رہے کہ یہ مال و دولت اور یہ اسباب اس کے ذریعے جہنم کو بھی جمع کیا جا سکتا اس کے ذریعے جنگت کو بھی جمع کیا جا سکتا کہا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور مالک کائنات کی بارگاہ میں حرج نہیں کرتے قیامت کا دن آنے والا ہے فطوقہ بھی ہاں جنوب ہوں و شنوب ہوں وزر ہوں کنک تم لی کم کم تم تک نیلون اور کائنات کے لوگوں سن لو وہ سچا وہ مال سے صدقے کو ادا نہیں کیا گیا مالک کائنات کل اس مال سے تمہاری پریشانیوں کو داریں گے تمہاری کمروں کو داریں گے تمہارے دائیں ہاتھ کو داریں گے تمہارے بائیں پہلو کو داریں گے اس مال کے ذریعے مالک کائنات کی رضا کو حاصل کر لو اور پھر اس بارے میں وضاحتیں بھی کر دی گئیں کتنا سب کا کرنا چاہیے صدقے کا کیا معیار ہونا چاہیے کتنا مالک کائنات کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے یا سالون آتا مادہ پل لفظ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں ہم مالک کائنات کی بارگاہ میں کتنا خرچ کیا کریں کہا طریقہ تو یہ ہے افسلیت تو یہ ہے جو ضرورت سے ظاہر ہے اس کو مالک کائنات کی بارگاہ میں حرض کر دیا کرو لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو ادا کر دے فرض سبقے کو ادا کر دے مال کو رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی بتلا دی کہ کائنات کے لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ مالک کائنات کی بارگاہ میں جس چیز کو حرض کرنا چاہیے وہ چیز اعلیٰ ہونی چاہیے وہ چیز بہترین ہونی چاہیے وہ چیز دل کو محسوس ہونی چاہیے لن تنار البرا حتا تم سے کم مما تو ہکون کائنات کے لوگوں تم اس وقت تک خیر کو نہیں پا سکتے تم اس وقت تک بلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو حرج نہیں دیتے جس سے تمہارے دل کے اندر محبت موجود ہے اور آقا علیہ سلاد السلام ان کا ساری زندگی یہ چلن رہا اور یہاں تک چلن رہا ان محاذ المومنین نے جب ان ساریوں کی خوشحالیوں کو دیکھا جب مہاجر صحابہ کی خوشحالی کو دیکھا غزبات میں آنے والے مالے غنیمت کو دیکھا ان کی بیویوں کو دیکھا ان کی بیٹیوں کو دیکھا ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن بھی موجود ہیں ان کے گلوں میں سونے کے ہار بھی موجود ہیں تو محاط المومنین نے اس موقع پہ مطالبہ کیا کہ اگر اور لوگوں کی بیویاں زیورات کو پہن سکتی ہیں اور لوگوں کی بیویاں زیب و سینت کا اہتمام کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتی ایسے عالم نے آقا علیہ صلاح والسلام کے اوپر مالک کائنات نے نایات کو نازل کر دیا نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو اگر تمہیں دنیا کا مال عزیز ہے تو مدثر و مدمل تمہیں دنیا کا مال دینے کے لیے تیار ہے لیکن اگر اس کی رفاقت میں رہنا ہے اس کی صحبت میں رہنا ہے تو اس کی صحبت میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے نفس میں ایسار کر کے رہو کائنات کی ہر اور سونا پہن سکتی ہے لیکن امام کائنات کی بیویاں ان کو زیب و زینت کو اختیار کرنے کی اجازت موجود نہیں اتنی شادی کہ ام المومنین صدیقہ ایک کائنات راوی ہے میرے پاس چاندنی کے دو کنگن موجود تھے میں نے کہا آقا اگر میں اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن لوں تو آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے کہا عائشہ ان کنگنوں کو زعفران کے ساتھ رنگ لو ان کنگنوں کو پیلا کر لو محمد علیہ صلاح وسلام یہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھر میں زیب و زینت ہو ان کے گھر کے اندر نمائش ہو ان کی اور پہ سونے چاندی کو پہنتی ہو یہ تو آتا رہی صلاح وسلام ان کی کے کیفیت ہے ان کی زندگی میں یہ سطح کا رجحان ہے ان کی زندگی میں صحاوت کا عالم یہ ہے ان کے کردار کی ان کے ہلاک حسنا کی دوسری بات کو اگر دیکھا جائے تو وہ دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا مقصود ہے وہ علیہ سلامت وسلام کی شرم و حیا ہے کائنات میں بہت شرم و حیا والے پیدا ہوئے لیکن آقا علیہ سلاد وسلام ان سے زیادہ شرم و حیا والا وجود کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا لوگ آتی عورتیں آتی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی آپ سے اسلام قبول کرنے کے لیے آتی آقا علیہ سلاد وسلام کائنات کی تمام مسلمان اور مومن عورتوں کے روحانی بابا کی حیثیت رکھتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم واد بعض ہوں محت ہوں محمد علیہ سلاد وسلام کی بیویاں کائنات کے مردوں کی مائیں ہیں کائنات کی عورتوں کی مائیں ہیں اور آقا علیہ سلاط وسلام کائنات کی سب مسلمان عورتوں کے بابا ہیں عورتیں آتی مسئلہ بھی پوچھتی اسلام کو قبول کرنے کے طریقے کا بھی پوچھتی عورتوں سے بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ آقا علیہ و اسلام پانی کے ایک برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہاتھ کو نکالتے عورت اپنے ہاتھ کو ڈالتی بیت مکمل ہو جاتی ایک دن ایک عورت آئی اس نے بیت کے لفظ سے کہ جس کا لغوی معنی ہاتھوں میں ہاتھ کو دینا ہے یہ گمان کیا تکمیل بیت کے لیے آقا کے دس اقدس میں اپنے ہاتھ کو تھمانا ضروری ہے آیا آیات بیج کی تلاوت کر چکے تم نے شرک نہیں کرنا تم نے قتل نہیں کرنا تم نے چوری نہیں کرنی تم نے اولاد کو مٹانا نہیں تم نے جھوٹی تہمت نہیں لگانی جب آیات بیگ کی تلاوت مکمل ہو چکی عورت نے پردے کو سرکایا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آگے بڑھایا محمد علیہ صلاحت وسلام اپنی ایک روحانی بیٹوں بیٹی کے ہاتھوں کی انگلیوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں پردے کی اور صرف ہاتھ کی انگلیاں نظر آتی ہیں آقا علیہ صلاحت وسلام اپنی نگاہوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں غیر محرم عورت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پیچھے کر لے محمد علیہ سلاد وسلام کسی غیر محرم عورت کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کر سکتا شرم و حیات عالم ہے اور غیرت کا عالم کہ اپنی بیٹیوں کی آبروؤں کا تحفظ نہیں کیا مشہور واقعہ ہے یہودی کی بیٹی کی آبرو کو لوٹا جاتا ہے اور لوٹنے والے بھی یہودی ہیں وہ تو ریت کا واسطہ دیتی ہے وہ موسا کا واسطہ دیتی ہے لیکن گنڈوں کے ہاتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں ایسے عالم میں اس کے ذہن میں خیال آتا ہے اب میرے دوپٹے کو اب میری آبرو اور عصمت کو بچا سکتا ہے تو وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ساری بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا کی نظر سے دیکھتا ہے ربی اللہ تعالیٰ خاں اپنے چہرے کا رخ باب علی کی طرف کیا کہا با محمد آ مدینہ کے حکمران تاجدار السکلین یہودی کی بیٹی آپ کی موجودگی میں آپ کی حکومت میں ٹوٹی جا رہی ام المومنین صدیقہ کائنہ سلام اللہ ہے رابی ہیں سیاقہ کی وہ کمری جس کی وجہ سے عرش رب نے آپ کو یا یوہل مدثر کہہ کے پکارا اور یا یوہل مزمل کہہ کے پکارا آقا کے قدم آئے مبارکہ کے اندر گری آقا نے کمری کو اٹھایا آقا دوڑتے ہوئے باہر آئے یہودی کی بیٹی کے سر پہ ڈالا کہا مدینہ میں میرے سخت رہنے والی ہے بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے علیہ سلاد و تسلیم اور ایسا ضابطہ اعلان پتا کیا جس کی دنیا کے کسی قانون کے اندر جس کی نظیر نہیں ملتی ارشاد ہوا اے حبیب آپ ارشاد فرمائیے کل المومنینا یا من ابصارہم کل مومناتی جب سزنا من سار کہو مومن مردوں کو کہ جب بھی گزرے اپنی نگاہوں کو جھکا کے گزرا کرے مومن عورتوں کو کہہ دو جب بھی چلے اپنی نگاہوں کو پچھا کے چلا کرے اور کہا صرف نگاہوں کا گرانا کافی نہیں عورت اس کے پورے وجود کو پردہ قرار دے دیا کہا تم نے جب بھی رہنا ہے پردے کے اندر رہنا ہے تو جب بھی رہنا ہے حجاب کے اندر رہنا ہے اور حجاب میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ حجاب کی اور سے کو بے باقی کی اجازت ہے اسلام یہ پابندی تو نہیں لگاتا کہ تیری ضروریات بھی پوری نہ ہو سکے لیکن اسلام یہ بات ضرور کہتا ہے بلا تحزانہ بالکولی کوہلی فیصمہ اللہ بھی کل بھی مرد اور اسلام اتنا کہتا ہے تو ضرورت کی بات تو کر سکتی ہے تو معالج کے پاس تو جا سکتی ہے تو پڑھائی تو کر سکتی ہے تو اپنی ضروریات کی تکمیل تو کر سکتی ہے لیکن اپنے لہجے کے اندر اپنی آواز کے اندر اپنی گفتار کے اندر لوش کو پیدا نہیں کر سکتی اپنے لہجے میں ایسے اتار اور چڑھاؤ کو پیدا نہیں اتار و چڑھاؤ کو سننے کے بعد ان دلوں کے اندر مرض کی جن دلوں کے اندر فرض ہے ان دلوں کے اندر کمادی کی افیت پیدا ہو ان دلوں کے اندر لالچی کی افیت پیدا ہو آقا آئے حیات کا پورا ایک نظام لے کے آئے احلاقیات میں سے حیا کا ایسا مقام آقا علیہ رہی السلام نے مقرر کیا کہ ایمان کی ستر شاہوں کو بتلایا جن سے حیا کو ایک شاہ بتلایا ایک مرتبہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو تلقین کر رہا ہے کہ تو کیا اتنا باحیا بنتا ہے تجھے چاہیے کچھ حیا کو ترک کرے تو آقا علیہ سلاۃ والسلام نے صحابی کو ٹوکا کہا کسی کو حیا کے بارے میں تلقین نہ کیا کرو یہ حیا وہ ہے جو جب بھی آتی ہے لا جاتی اللہ بھی خیرن کہ حیا کے سینے سے حیا کی جڑ سے جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ چیز بہترین ہوتی ہے کسی کو بے حیائی کے اوپر شایا نہ کرو کسی کو حیات رد کرنے کی تلقین نہ کیا کرو آقا علیہ صلاح السلام نے حیا کا ایک ایسا مقام مقرر کیا کہ جس مقام کی کسی سابقہ مذہب کے اندر گنجائش موجود نہیں اور اس حیات کی تکمیل کے لیے آقا علیہ وسلام نے صرف سنا کو منع نہیں کیا بلکہ شاد ہوا بلا قطرت السنا ان رستوں کے قریب بھی نہیں جانا جو سنا کی سمت لے کے جانے والے ہوں آج سے پہلے مسیحی شریعت بھی موجود تھی وہ بھی حیا کی تلقین کرتی تھی وہ بھی شرم کی تلقین کرتی تھی لیکن اس میں حیا کی تکمیل کے لیے کوئی رستہ موجود نہ تھا وہ سنا کو روکتی تھی لیکن متبادل رستے کا طریقہ نہ بتلاتی تھی متبادل طریقے کے بارے میں اشارہ نہ کرتی تھی لیکن آقا علیہ رہی وسلام ایک ایسی شریعت لے کے آئے جس نے سنا کے رستوں کو روک دیا اور سنا کے متبادل رستوں کو بتلا دیا پنچ ہوں ماں رقم من نصاب مسنا و سراسا و ربا فائن حفم اللہ ما ایمان ایمانکم او کائنات کے لوگوں سن لو سنا سے بچنا ہے اس سے بچ کے تم نے نکاح تو کرنا ہے شادیاں کرو اگر ایک سے مطمئن نہیں ہو سکتے دو شادیاں کر لو اگر دو شادیاں بھی تمہارے کردار کی حفاظت نہیں کر سکتی تین شادیاں کرو اگر تین شادیوں کے بعد بھی خطرہ موجود ہے پاک دامنی کے اوپر دبا لگنے کے احتمالات موجود ہیں چار شادیاں کرو اس کے بعد بھی اگر خطرہ موجود ہے تم کو لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے لیکن تم کو اسلام کبھی زنا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تم کو بے حیائی کے رستوں پر چلنے کی اجازت نہیں مل سکتی آقا ایسا نظام لے کے آئے کہ جس نظام نے حیا کے راستوں کو نگاہ کے راستوں کو انتہائی آسان کر دیا اس میں نہ طبقاتی تقسیم رہی نہ ذات پات کا فرق رہا اس میں ایک چیز کو بنیاد بنایا وہ چیز عقیدہ توحید تھی وہ چیز عمل سادے تھی ارشاد ہوا بان کی امین کم سال ہی نم عباد کم و ایمائی کم ایقن فکرا شگنی ہم اللہ امین فضل ہی بچنے کے لیے نکاح کرو اور نکاح کے اندر نہ لڑکے کے اسٹیٹس کو دیکھو نہ اس کے حسب کو دیکھو نہ اس کے نصب کو دیکھو نہ اس کے جمال کو دیکھو اس کے عمل کو دیکھو اس کے ایمان کو دیکھو ان یقون فکا شگنی ہم اللہ من فضل ہی اگر وہ لوگ فقیر ہوں گے تمہاری نیت کے حلوض کی وجہ سے مالک کائنات ان کو امیر کر دے گا اور آزار صلاح السلام نے یہ بات کری اگر کوئی شخص آئے تم سے تمہاری بیٹی اور بہن کے رشتے کو طلب کرے اور تم اس کے عقیدے میں اس کے ایمان میں اور اس کے حالات کے اندر کسی قسم کے نس کو نہ پاؤ تو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو ایسے لڑکے سے پیا دو اللہ کا پالو ہوں کا کن فتنا کن فلار دی او فساد کبیر اگر تم نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کو نہ دیا تو پھر سمجھ لو جب شادی کو پیسے میں آئے جو ان کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے جہیز موجود نہیں رقم موجود نہیں اور بیٹیاں ان کے بالوں کے اندر چاندی نمودار ہو جاتی ہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے ادارہ عقیدت ساری کی ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اسلام کے حالات کو چھوڑا ہے ہم نے پیغمبر اسلام کے اسوے کو چھوڑا ہے ہم نے نکاح کا مقصد اپنے چاہ کو بنایا ہم نے نکاح کا مقصد اپنے اسٹیٹس کے ادار کو بنایا ہم نے نکاح کا مقصد اپنی کرو فر کو بنایا نکاح کا مقصد کریکٹر کو بلڈ کرنا تھا نکاح کا مقصد برائی کے دروازوں کو بند کرنا تھا نکاح کا مقصد حیا کو فروغ دینا تھا نکاح کا مقصد مسلم امت کے اندر اضافہ کرنا تھا لیکن ہم نے ہر اس مقصد کو اور ہر اس مشن کو الٹا اور پلٹا کے رکھ دیا جس کو آقا سلاد و سلام دے دیا ہے یہ تو آقا سلاد و سلام ان کی تعلیمات حیا کے بارے میں تھی اور اسی طرح ان کے کردار کے اگر دوسرے پہلوؤں کے اوپر نظر دی جائے اگر کی بات کی جائے تو کائنات کے اندر بڑے بڑے عادل گزرے لیکن آقا علیہ سلاد وسلام جیسا کے آتا عادل کوئی نہیں گزرا کہ بنو محروم کی فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے اور ابن زیاد سے بارش لے کے آتے ہیں یہ بنو محروم کی بڑی معذب عورت ہے اگر اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا ان کی نہ کٹ جائے گی بنو معدوم کے لوگ زلیل اور سوا ہو جائیں گے آقا علیہ سلام علیہ السلام نے اسامہ ابن زید کی بات سنی کہا صاحب قوموں کے اوپر اسی لیے عذاب آیا وہ غریبوں کو فراہ دیتے امیروں کو چھوڑ دیتے لیکن آج محمد علیہ السلام علیہ السلام عدل کی نئی بنیادوں کو کھڑا کرتا ہے فاطمہ بنت محمد سعادت لاگتہ تو ہو کائنات کے لوگ جانتے ہیں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے کائنات کے لوگوں کو معلوم ہے وہ علی کی رفیقہ کا حیات ہے وہ حسنین کی مادر محترم ہے وہ کامل عورت حدیجہ بھی بیٹی ہے لیکن محمد علیہ السلام و السلام کا اعلان یہ ہے اگر محمد کا قلب اثر ہو کا لمبے فکر ہو علی کا نور نظر ہو حسنین کی مادر محترم ہو سیدہ اہل جنا فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو محمد اس کے بھی ہاتھ ڈالے گا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم صرف ادر کی بات نہیں کرتے ہم ادر کے ساتھ احسان کی بات بھی کرتے ہیں ان اللہ علافر کے نظری و نسان کہ ہم موسا کی مانند صرف عدل پہ زور نہیں دیتے ہم عیسیٰ کی مانند صرف احسان پہ زور نہیں دیتے ہم یہ بات کہتے ہیں عدل وہ ایک حقیقی بات ہے عدل کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا لیکن کوئی احسان کرنا چاہے کسی کو معاف کرنا چاہے اس کو اس کی بھرپور اجازت موجود ہے یا دینا آ بنوں بدیلا علیہ کمل کی ساس بل قتل بالعبد بل بالانسا بل بل انسا ہم نے قتل کے اندر قصاص کو مقرر کر دیا مرد کے بدلے مرد کو مارا جائے عورت کے بدلے عورت کو مارا جائے آزاد کے بدلے آزاد کو مارا جائے غلام کے بدلے غلام کو مارا جائے روپیہ لہو من نفی شعیون بختی باؤن بالمعروفی نہیں ہی بھی احسان لیکن اس بات کو یاد رکھو اگر تم قاتل کو معاف کرنا چاہو اگر تم قاتل سے دیت لینا چاہو تم کو دیت لینے کی اجازت ہے اس اجازت کے اوپر مالک کائنات کا اجر بھی ہے مالک کائنات تمہارے سواب میں اضافہ بھی کریں گے لیکن پھر یہ کہا کہ احسان کی تلقین کے نتیجے میں کسی شخص کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ کہیں عدل کے دروازوں کو بند کیا جا رہا کہا بالا تم فل کے ساتھ ہی حیاتم الباف او عقل والو اس بات کو سن لو کس آپ کے اندر زندگی ہے عدل کے اندر زندگی ہے انصاف کے اندر زندگی ہے لیکن احسان کی اجازت موجود ہے اسی طرح توریت کی تعلیمات کا ذکر کیا کہ تو کے اندر یہ تعلیم موجود تھی کسی کی آنکھ کو نکال دے اس کی آنکھ کو نکالا جائے کسی کے دانت کو توڑا جائے اس کے بدلے اس کے دانت کو توڑا جائے کسی کو سام لگایا جائے اس کے بدلے اس کو سام لگایا جائے بمن تصد کا بھی بہو کا اللہ لیکن کہا اگر کوئی معاف کرنا چاہے اگر کوئی بدلے کی راہ کو طرف کرنا چاہے تو محمد علیہ سلاد وسلام کا رب اس بات کے اوپر اس کے اجروں کے اندر اضافہ کرے گا اس کی نیکیوں کا اس سلسلے کے کا فارہ کرے گا آقا علیہ صلاحت وسلام ایسا نظام لے کے آئے جس نظام کے اندر عدل کی ہے عدل حکومت کی سطح کے اوپر ہے احسان فرد کی سطح کے اوپر ہے معاملہ عدالت کے اندر نہیں پہنچتا بھائی کو بھائی کے پریشان کرنے کی اجازت موجود ہے معاملہ عدالت کے اندر نہیں پہنچتا آپ کسی کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر معاملہ قانون کی عدالت کے اندر پہنچ جاتا تو قانون پھر احسان کو عدم کرتا پھر عدل کو جاری کرتا عدل کو اس لیے جاری کرتا انصاف کو اس لیے جاری کرتا مجرموں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے مجرموں کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے اس لیے مالک کائنات نے جب ذالی کی سزا کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر کموارہ ہو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں اگر ساتھی شدہ ہو اس کو سنسار کیا جائے تو ساتھ یہ بھی رشاد فرمایا بنا دین اللہ ان کن تم کو نب اللہ بل یوم لاہر بل یشادا بہنا طور پر من ملن کہا جس وقت زانی کو کوڑے لگائے جائیں جس وقت زانی کو سنسار کیا جائے تو سنسار کرتے وقت تمہارے دل کے اندر رحم کے جذبات پیدا نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ اس کے بعد جو کچھ ہو رہا وہ عدل کے حوالے سے ہو رہا اس کے ساتھ انصاف ہو رہا اور جو انصاف کے موقع پہ اپنے دل کے اندر دکھ محسوس کرے اس کے ایمان کے اندر حلل واقع ہونے کا اچھا محسوس ہے اور اسلام میں جتنی بھی سزائیں ہیں وہ عدل کے اوپر مبنی ہیں اور ان کا مقصد کسی کے ہاتھوں کو کاٹنا اور کسی کے وجود کو دنیا سے بیچنا نہیں بلکہ یہ سزائیں آپ کو تمشیلن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں ایک کپڑا ہے جب وہ میلا ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر داغ لگ جاتا ہے اس کو دھوبی کے پاس بھیجا جاتا ہے دھوبی کپڑے کو زمین کے اوپر رکھتا ہے اس کے بعد استعمال کے لیے لکڑی کی ایک چھڑی سی موجود ہوتی ہے وہ اس کو اس کپڑے کے اوپر مارتا ہے کبھی اس کو الٹاتا ہے کبھی اس کو پلٹاتا ہے جہاں تلک کے کپڑے کے اندر سے ساری میل نکل جاتی ہے کپڑا اس قابل ہو جاتا ہے انسان اس کو اپنے وجود کے اوپر پہن سکے تعین ہی اسی طرح زنا انسان کو ناپاس کر دیتا ہے چوری انسان کو ناپاس کر دیتی ہے شراب انسان کو ناپاس کر دیتی ہے جس وقت یہ کوڑے لگتے ہیں جس وقت یہ پتھر اس کے وجود کے اوپر گرتے ہیں اس کو لگتے ہیں اس کے وجود کو طاہر کرتے ہیں اس کے وجود کو صاف کرتے ہیں اس کی آنکھوں سے جو تم آ جاتی ہے اس کے دماغ کے اوپر جو گلاب پڑ جاتا ہے ان گلابوں کو اتارتے ہیں اس لیے کہ گنا در آخ جب تک ان کی تصویر نہ ہو جائے یہ مالک کائنات کی زیارت نہیں کر سکتی گناہ گار قسم جب تک صاف نہ ہو جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا گناہ گار وجود سے جب تک گناہ کے اثرات کھل نہ جائیں مالک کائنات کی رحمتوں کا اس کے اوپر نزول نہیں ہو سکتا اسی لیے اسلام کے قانون میں عدل بھی ہے جو ریاست کی سزا کے اوپر ہے اسلام کے قانون کے اندر احسان بھی ہے جو فرد کی سزا کے اوپر ہے آقا علیہ سلاد وسلام نظام عدل و احسان کو لے کے آئے اور آقا علیہ سلاد وسلام ان کے احلاس کی کون کون سی بات تک کر دیا جائے گا اہلا کے تھی ایک بہت بڑی بات انسان کا لالچ سے دور ہونا ہوتا ہے آقا علیہ السلام وسلام ان میں لالچ کا ذرہ برابر بھی معمولی سا عنصر بھی موجود نہ تھا انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بادشاہیں عطا کی ہیں بادشاہتوں کا باعث بنایا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام نے بہت مانگ کر مالک کائنات سے بادشاہ کی تھی ربی پھر لی وہ حبلی ملک لازم قویلی عادم بن بابی اے اللہ سلیمان کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو ایسی بات چاہتے ایسی بات چاہتے دے جو اس کے بعد کسی اور کے نصیبے میں نہ آئے اور آکار کس طرح ان کے پاس یہ امین آئے کہا اے سید اللہ اگر آپ حکم کریں تو مکہ کے انگریزوں کو سونا بنا دیا جائے تاج محمد علیہ سلاد وسلام کی ایک ہی آرزو ہے مجھ کو ایک دن کھانے کے لیے ملے میں ایک دن بھوکا رہوں جس دن کھانے کے لیے ملے اس دن مالک کائنات کا شکر ادا کر دیا کروں اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کر کے مالک کائنات کو راضی کر دیا کروں اور آتا علیہ سلاد وسلام انہوں نے مال و دولت کے مسئلے میں جس قسم کی بے نیازی کا اظہار کیا اس کا اندازہ آپ ابو طالب کی اس پیشکش سے بھی لگا سکتے ہیں جب لوگ حسینہ عرب کی شادی کا لالچ لے کے آئے حجاز کی سرداری کا لالچ لے کے آئے کیسر و کسرا کے ہیرے جواہرات کی باتیں لے کے آئے ابو طالب نے کہا بتیجے یہ پیشکش لے کے آئے کہا جا سرداری عرب یہ بھی زمین کی بات ہے کیسر و کسرا کے ہرانے یہ بھی زمین کی بات ہے حسینہ عرب کی صحت شادی کرنا یہ بھی زمین کی بات ہے اور محمد علیہ السلام و السلام کی نگاہیں کیا کشاؤں کے اس پار دیکھتی ہے جا کے ان کو جا کے کہیے اگر وہ مجھ کو نہ چاہتے ہیں جائیں کسی سورج کو لے کے آئے اگر وہ چاہتے ہیں میرے ضمیر کو قابو میں کر لیا جائے ان کو بتلا دیا جائے وہ کسی چاند کو لے کے آئے اور زمین کی دولت کی پیشکشیں کرنے والے اگر میرے ایک ہاتھ پر لا کر سورج کو رکھ دیں دوسرے ہاتھ پہ لا کر چاند کو رکھ دیں محمد علیہ سلاد وسلام سورج اور چاند کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے اس قدر آتا علیہ سلاد وسلام کو اور اس کے رب نے لالچ کے ساتھ ان کے لالچ کے مسئلے میں ان کے سینے کو پاک کر دیا تھا اور چرت اور بہادری اور صبر اور استقامت اس کے بارے میں تو جو نشانے آتا علیہ سلاد والسلام نے پیش کی ہیں ان کی نویر آئندہ تو بڑی دور کی بات ہے گروہ انبیاء کے اندر بھی نہیں ملتی جناب نو علیہ سلاد والسلام نے دعا مانگی تھی ربی علی خبران من ملنگا تیارہ اے اللہ تیرا بندہ نو ان کو دعوت کو ہی کی سمت بلاتا رہا یہ اس کو جھٹلاتے لاتے رہے اس کو مجنو کہتے رہے اس کو پتھر مارتے رہے اب نو تج سے دعا مانگتا ہے تو یہ مانگتا ہے ربی ذات اگر داری منل کافی نہ تیارہ اللہ زمین کے اوپر کسی ایک کافر کے گھر کو بھی نو اپنی آنکھوں سے باقی سلامت نہیں دیکھنا چاہتا اور ان کے مقابلے آقا کا اس وقت کیا ہے جب مارا گیا تائف کے اندر اتنا مارا گیا کہ آقا کے لہو کی وجہ سے آپ کے پاؤں آپ کے جوتوں کے ساتھ چپڑ جاتے ہیں باغ کے اندر بنا لیتے ہیں اور جبریل امین آتے ہیں بالکل جبال صاف ہے بہاروں کا فرشتہ صاف ہے کیا کہتا ہے جبریل نے کہا بالکل الجال کا سلام قبول ہو پہاڑوں کا فرشتہ یہ بات کہتا ہے تاریخ کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے آتا جب آپ کیا کہتے ہیں ربی اللہ قدر اللہ من کی نہ تیارہ نہیں میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دیتے یا مجھ کو پہچانتے ہی نہیں اور لوگ تو بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی دشمنوں سے محبت کے بارے میں لیکن وہ شخص جس نے اپنے پیروں سے گرتا ہوا لہو دیکھ کر جس نے اپنے وجود سے ابلتا ہوا لہو دیکھ کر جس نے جبریل کی آمد کے باوجود جس نے ملک الجبال کی پیشکش کے باوجود اپنی قوم کے لوگوں کے لیے عذاب کی دعا نہیں مانگی اپنے دشمنوں کے لیے عذاب کی دعا نہیں مانگی ہاتھوں کو اٹھایا تو یہ کر کے اٹھایا تھا اللہ اللہ علی قومی اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے یا مجھ کو پہچان نہیں ہے ان کے جس کی سیلاب کی بات کی جائے ساری زندگی اپنے دشمنوں کے بارے میں کیا سب سے ہم میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ وہ شخص جو آتا کو یہ بات کہتا والا جوہری جنگل ہم عزت والے ہیں اور ناود بلّہ ہی محمد علیہ صلاح وسلام کے پاس عزت موجود نہیں جب اس کی بھی موت واقع ہوئی تھی تو آقا نے اپنی کمیز کو اس کے وجود کے اوپر ڈال دیا تھا اپنے لواب دہن کو اس کے گلے کے اندر ڈال دیا تھا فاروق آدم نے کہا تھا آقا یہ کیا کرتے ہیں منافق کی نماز جنازہ کو پڑھاتے ہیں کہا فاروق اگر میری دعائیں مغفرت سے اس کے گناہ معاف ہو جائے تو مجھ کو کیا فرق پڑتا ہے مالک کائنات نے کہا تھا محمد علیہ صلاح وسلام کو اس پر پھر لہم مولا تب تک پھر لہم ان کا تب پھر سب ہی نہ مرتن پلنگ یا پھر اللہ ہو رہوں اور ستر مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کرو عبداللہ ابن ابئی نے جو آپ کے بارے میں شکاوت کا اظہار کیا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا تو آقا نے آپ کے عالم سے کہا تھا اگر مجھ کو یہ بات معلوم ہو کہ عرض کر آپ میرے اکہتر مرتبہ دعائیں مفرت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا میں اکہتر مرتبہ بھی اس کے لیے دعائیں مفرت کرنے کے لیے تیار اتنا آتا ہے اسلام السلام کے دل کے اندر مالک کائنات نے رحمت اور موجت کو بن دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آقا علیہ کو السلام ان کا قرض عمل عام انسانوں سے یکسر جدا تھا عام انسان یوں ہوتے ہیں کہ کوئی تعلق دار کے ساتھ زیادتی کر جائے اس کو معاف کر دیں گے اپنے ساتھ زیادتی کو معاف نہیں کرتے لیکن آقا کا قرض عمل الٹ ہے آقا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی کسی پیارے کے ساتھ زیادتی کرے کسی معقول کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کی ذات کے اوپر آپ خود احساس نہیں کرتے آکار اصلاح السلام کے صحابی اور آپ کے داماد سے نورین کو ایک گاڑیاں دیتا ہوا اس کا کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کے جنازے کو آپ کے سامنے لایا گیا آکار اصلاح السلام نے کہا اس کے جنازے کو لے جاؤ یہ میرے عثمان کو برا کہتا تھا اپنے اپنے آپ کو برا کہنے والے کو جنازے کو پڑھانے کے لیے تیار ایک دفتر مرتبہ دعائیں مفرت کرنے کے لیے تیار لیکن ساتھی کی محبت کا عالم کیا ہے دوستی کی بنیاد کیا بتلائی ہے کہ اعلیٰ رتبہ بھی ہے افضل بھی ہے برتر بھی ہے اونچے منصب کے اوپر بھی ہے نبی بھی ہے قائد اللہ اللہ بھی ہیں لیکن ساتھی کتنی کا عالم کیا ہے جب تک ساتھی معاف نہ کرے خود اس کو معاف کرنے کو پرماتا تیار نہیں آقا علیہ اصلاح والسلام ان کے کس کس اعلات عالیہ کے کس کس مذہب کا ذکر کیا جائے کہ علیہ اصلاط والسلام نے جو حقوق انسانوں کے متعین کیے کائنات کے اندر اس حق کی کوئی مثال نہیں ملتی والدین کے حقوق بتلائے اولاد کے حقوق بتلائے والدین کا اتنا حق بتلایا اتنا حق بتلایا کہ کائنات کے اندر کسی ہادی نے کسی رہنما نے کسی حکیم نے کسی پیغمبر نے والدین کا اتنا حق نہیں بتلایا ایک شخص آتا ہے اپنے والد کے ساتھ ناراض ہے کوئی مال کا جھگڑا ہے تو بھی اپنے باپ کا ہے تیرا مال بھی اپنے باپ کا ہے ماں کا اتنا درجہ بتلایا اتنا درجہ بتلایا کہا جنت جس نے حاصل کرنی ہو وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کیا کرے ایک صحابی ہے اس کی ماں ضعیف ہے بوری ہے وہ جہاد کے اوپر جانا چاہتا ہے کہا تو اپنی ماں کی خدمت کر تو اس کو اس کے اندر ہی جہاد کا خواب ہے اب ویسے کرنی ساری زندگی آقا علیہ السلام وسلام کے رول انور کو دیکھنے کے لیے تڑپتے رہے تڑپتے رہے اتنے پرگویدہ ہستی ہیں کہ آقا نے رشاس فرمایا ہے جو ویسے ایسے کو ملے اس سے دعا کروایا کرے کہ مالک کائنات ہم ایسے گرمی کی دعا کو نہیں کرتے لیکن اب ایسے گرمی کی ایک بڑھیا ماں ہے ان کا دل کرتا ہے پیغام رسانی کرتے ہیں آقا کے پاس کئی مرتبہ پیغام بھیجتے ہیں آقا آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں اور کائنات کی ایک ہزار مائیں ہوں ان کو رحمت اللہ عالمین کے جوتے کے اوپر نثار دیا جا سکتا ہے لیکن آتا وسلام ماں کی کتنی حکمت کی تلقین کرتے ہیں کہا وہ تو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ جنت کے دروازوں کے اوپر تیری میری ملاقات ہو جائے گی لیکن گڑیا ماں کو چھوڑ کے نہیں آنا ماں کا اتنا حق بتلایا ماں کا اتنا حق بتلایا اور جہاں تک بات کہی کہ کسی کو اس بات کی اجازت موجود نہیں اپنے ماں اور باپ کے سامنے اپنے کندھے کو بلند کیا کرے کسی کو اس چیز کی اجازت موجود نہیں کہ مار باپ کے سامنے اس کیا کرے اور کام آوسی کا ہو ہدایت سے پٹکی ہوئی ہو اس کا رسطہ گم ہو چکا ہو پھر بھی تم کو اس کی گفتاری کرنے کی اجازت نہیں اتنے حقوق بتلائے لوگ کیا بات کرتے ہیں اہلاقیات کے جتنے بھی المبر جمع ہو جائیں قسم ہے کبریا کی کبریائی کی وہ محمد انور علیہ والسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے سچ کہا تھا انما نما لیو تنما مکاری بن اور اس دور کے اندر جس دور میں آقا علیہ سلاد والسلام کی باقف ہوتی ہے اس کا کلچر کیا تھا اس دور کا تمدن کیا تھا اس دور کے اندر بیٹیوں کو سب دیا جاتا تھا اور وہ مودہ اس کو بغیر جرم کے زمین کے اندر دہن کیا جاتا تھا آقا علیہ سلاد والسلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے جس نے زمانہ جاہلیت میں اپنی ایک بیٹی کو زمین کے اندر باڑا تھا آتا علیہ سلاد وسلام کو اس کی کیفیت بتلاتا ہے کہا میری بیوی نے میری بیٹی کو مجھ سے چھپا لیا لیکن مجھ کو علم ہو گیا اس نے اس کو بچایا ہے تو اس کو ویرانے کے اندر لے گیا جب میں نے مٹی کو کھودا اور مجھ سے پوچھتے رہی بابا کیا بات ہے بابا کیا بات ہے میں نے اس کو زمین کے اندر دفن کیا اور پھر بھی چلاتی رہی بابا بابا میں نے اس کی آواز کی پرواہ نہیں کی میں نے اس کے اوپر مٹی کو ڈال دیا و رحیم نے اس بات کو سنا و رحیم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں آقا علیہ السلام وسلام رونا شروع کر دیتے ہیں وہ جس نے عورت اور بیٹی کے مقام کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ اس نے الفاظ کہے جس نے ایک بیٹی کی تربیت دی اس کو صحیح معنوں میں پالا پوسا اس کے علاسیات کو سنبھالا اس کی صحیح مقام کے اوپر شادی کی اس کی صحیح طرح کی فالت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح میری یہ دو دنیا ہے اتنی تعلیمات آقا علیہ شراک و کی یاد اور ارفا ہے یہ صحیح معنوں میں یہ مالک کائنات نے کہا بھائی کا نانا کی نادیم کائنات میں کسی شخص کا احلاق تیرے احلاق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا کائنات میں کسی شخص کا کردار تیرے کردار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا کائنات میں کسی کی گفتار تیری گفتار جیسی نہیں کائنات میں کسی کی رفتار تری رفتار جیسی نہیں کائنات میں کسی کی چال تری چال جیسی نہیں کائنات میں کسی کی ڈھال تری ڈھال جیسی نہیں کائنات میں کسی کا انداز تیرے انداز جیسا نہیں کائنات میں کسی کا اسوا تیرے اسوا جیسا نہیں کائنات میں کسی کی سیرت تیری سیرت جیسی نہیں اور جو اس بات سے محبت کرتا ہے کہ مالک کائنات سے وہ محبت کرتا ہے اس کو چاہیے تیرے طرز عمل کے اوپر چلا کرے جو بھی کم اللہ کے کائنات وہ اس سے محبت کرنے لگے گا آکار رہی سلاد و جن اعلیٰ علاقی تعلیمات کو لے کے آئے ان علاقی تعلیمات کا احاطہ ایک آدھ لیکچر کے اندر ایک آدھ درس کے اندر کرنا ممکن نہیں ان شاء اللہ آئندہ آئندہ جمع علی حقوق کے حوالے سے کیا نے والدین کے بیوی بچوں کے ہمسایوں کے داروں کے جانوروں کے ملنے والوں کے درختوں کے بے جان محروب کے کیسے کیسے حد کو مقرر کیا اور آقا علیہ السلام وسلام کس طرح کائنات کے سب سے بڑے علاقی سب سے بڑے روحانی سب سے بڑے سیاسی سب سے بڑے معاشی اور سب سے بڑے معاشرتی رہنما بن کے آئے ان شاء اللہ اس سلسلے کی باقی گزارشات کو آئندہ حقبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہم کو صحیح معنوں میں آقا علیہ صلاح والسلام کے اخلاقی و صاحب کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے واحد دعوانا الحمد للہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں آچرن غیر ممنون رمنون نقل اعلیٰ حلو نادی یہ قیامت کے دن مدثر و مدمل کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے اور اس اجر کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر ایسا علاج کسی دوسرے شخص کے نصیبے کے اندر نہیں آیا آئی صلاح سلاد وسلام اعلان کے اعتبار سے اتنے آزار اتنے افضل تھے کہ آپ کو اپنے سگے کے سید الشہدا حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اتنی محبت اور اتنی عقیدت تھی کہ مجب مزید تک ان کی شہادت کے غم کو اپنے سینے کے اندر محسوس کرتے رہے تھے لیکن جس دن مکہ پتا ہوا تھا اور واشی اور حمدہ جنہوں نے سیدنا حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا ان کے وجود کو کاٹا اور پھاڑا تھا جب وہ بھی آئے تھے تو آقا علیہ السلام والسلام نے کہا تھا لا تصویر علیکم رہی کو مل آج کے دن تم سے میں کوئی معاوضہ نہیں کرتا آج کے دن میں تم سب کو معاف کرتا ہوں تو کائنات کے اندر کسی نے اہل عالیہ کے حوالے سے کسی کی سیرت و کردار کے اوپر عمل پیرا ہونا ہو تو اس کے لیے آقا علیہ سلام والسلام سے بڑی اور اعلیٰ مثال موجود نہیں آقا علیہ السلام السلام کائنات کی وہ باعث ہماری شخصیت ہیں یہ جو ہے اپنی یاد بھی آپ کے اخلاق کا کوئی ثانی نہیں ملتا ابراہیم علیہ السلام السلام ان کے یہاں پر حشیت الہی بھی ملے گی تو عید باری کا قبر بھی ملے گا اشتکام دین بھی ملے گی لیکن ان کے یہاں پر حکومت الہیہ کا تقبر نہیں ملتا ان کے یہاں پر کتاب کی کوئی بات نہیں ملتی ان کے یہاں پر عبور حکومت کو چلانے کا طریقہ ایک باغار کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی سیدنا موسا کریم علیہ السلام وسلام ان کے یہاں پر کتاب کو ملتا ہے ان کے یہاں پر دشمنانے آنے اسلام کے خلاف مارکا آرائی کا تصور تو ملتا ہے لیکن ان کے یہاں پر اس عالم رحمت اللہ عالمینی کا تصور موجود نہیں جس کو آتا علیہ السلام وسلام لے کے آئے عیشا علیہ اللہۃسلام مجسمہ راحت و مبت بن کے آئے لیکن ان کے یہاں پر انسان کی نجی زندگی کے لیے رہنمائی کا کوئی قبول موجود نہیں نہ ان کی زندگی شوہر کی اصلیت سے گزری نہ ان کی زندگی باپ کی اصلیت سے گزری نہ وہ کسی باپ کے بیٹے تھے نہ وہ کسی بہنا کے بھائی تھے ان کے یہاں پر خاندانی نظام کو چلانے کے لیے کوئی ایسا عملی رول ماڈل نہیں ملتا لیکن کائنات کا ایک ہی شخص ہے جس کی شخصیت نے مالک کائنات نے ہر خوبی کو جمع کر دیا ہے جس کو احلاق کے ایسے مقام کے اوپر فائز کیا ہے کہ جس سے جو شخص بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہیے اس کو پوری پوری رہنمائی ملتی ہے سپا سالار ہو تو اس کو قدر و ہنین و ہندک کے سپاہ سالار کی شکل میں رہنمائی قابل اسوا ملتا ہے حکمران ہو اس کو تاجدار حجاز خصوصے کی شکل میں ہر چیز نظر آتی ہے اگر وہ صحافت کرنا چاہتا ہو تو اس کو ہاتھ میں تائی سے بڑھ کر صحیح متثر و مزمل کی شکل میں نظر آتا ہے اگر وہ رشتے داریوں کو گزارنا چاہتا ہو اگر وہ شور ہو اس کو حدیجہ اور عائشہ کے سرتاج کی شکل میں اس وقت کامل نظر آتا ہے اگر وہ کاف ہو تو اس کو فاطمہ کے بابا کی شکل میں محمد علیہ السلام کا طرز عمد نظر آتا ہے اگر وہ بکت کا عتیق ہو اس کو طالب مکہ میں توحید فاری کا واس سنانے والے عتیب المبیا کی شکل میں اس کا ایک کامل نظر آتا ہے گویا کہ کے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں سوسائٹی کا کوئی فیل ایسا نہیں اور انسان کی زندگی نجی زندگی معاملات معاشرت سیاسیات اور سیاحت کے حوالے سے کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں آقا علیہ صلاح کے احلام کے حوالے سے آپ کی تعلیمات کے حوالے سے پوری روشنی اور پوری وضاحت موجود نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں محسن انسانیت کے اسوے پر آپ کے احلام کو اوپر عمل پیدا ہونے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنے احلات کو بڑھ کر ہم عظیم تر احلات کے قریب تر ہو سکیں اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے صبح ربی کر